حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں دس سال تک خدمت کی جبکہ میں ایک نوخیز لڑکا تھا میرے سب کام اس معیار کے نہیں ہوتے تھے جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی اس کے باوجود آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ یوں کہا تو نے یہ کیوں کیا اور اس طرح کیوں نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو چوہتر